بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على والا سید المبیا و المرسلیم سید نا و نبی و حبیب نا و شفیع محمد والی و صحاب ہی اجمعین و اور خیالات کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اس کی دو قسمیں جس میں سے ایک کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے اور دوسرا جس کا تعلق فسق و فجور کے ساتھ ہے وہ بتلا دیا ایک تیسری قسم ہے خیالات اور وساوس کی کہ فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ خیال اور وہ وسوسہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کوئی گناہ کا نہیں ہے جائز چیز کا وسوسہ ہے خیال ہے لیکن موقع آیا آدمی جب کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے بیٹھتا ہے نماز کی نیت باندھی دکان پر پہنچ گئے تو دکان پر جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے شریعت متحرہ نے تجارت کے لیے جو حدود قیود شرائط لاگو کیے ان کے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی تجارت کرے وہ بھی عبادت ہے لیکن یہاں نماز کے دوران یہ جو خیال آیا قرآن کی تلاوت کے لیے جب بیٹھے تو کوئی خیال آ گیا بیوی بچوں کا خیال آیا اور کسی جائز چیز کا اسی طرح تسبیح پڑھنے کے دوران دعا کے دوران تو عبادات کی ادائیگی کے موقع پر یہ جو خیالات اور وساوس آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آدمی ایک قسم کی زیق اور تنگی محسوس کرتا ہے تو اس سلسلے میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دراصل ہمیں اپنی عبادتوں کی ادائیگی کے لیے جس نو کی محنت کرنی چاہیے تھی اور ان عبادتوں کو گویا محنت کر کے ریاضت کر کے مشقتیں اٹھا کر اپنے آپ کو اس کی ادائیگی کے قابل بنانا تھا اس میں جو کمیاں ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے وہی نماز کو جی لگا کر پڑھنے کے لیے جیسی محنت کرنی چاہیے نماز میں خوشبو حاصل کرنے کے لیے سوال یہ ہے ہم اپنے دل سے پوچھیں اتنی ہماری عمر گزر گئی ہم نے کتنی محنت کی اس سلسلے میں کیا کوششیں کی کیا تدبیریں کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ موضوع زیر بحث آتا ہے تب ہمیں احساس تو ہوتا ہے اور اپنی کمی کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے لیکن ایک وقتی چیز ہوتی ہے پھر جہاں وہ بحث ہوئے صاحب تذکرے ختم ہوئے گول بار کر ہم اپنے وہی پرانے پرانی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے کچھ دنیا کا کوئی بھی کام ہو بغیر توجہ اور بغیر محنت کے حاصل ہو سکتا نہیں طلبہ ہیں ہمارے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے کتنی مشق کرنی پڑتی ہے سال ہا سال اس میں لگاتے ہیں اپنے اس کے لیے ریاضت کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لگے رہتے ہیں آپ اپنی خط کو جو لکھ رہے ہیں اردو میں آپ تحریر جو لکھیں گے خط کو درست کرنے کے لیے خوش نویسی کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کمال پیدا کرنے کے لیے آدمی کو محنت تو کرنی پڑتی ہے محنت کیے بغیر کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا تو نماز کے اندر خوشو خضو عبادات کی ادائیگی توجہ کے ساتھ ہو اس کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت تھی تو اس میں جو ہماری طرف سے کمی آئی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نماز کو اس طرح ادا کرنے کی دیکھو نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کا ظاہری ہے اس کی ظاہری شکل و صورت اس کی پوری تفصیل فقہ نے اپنی کتابوں میں بیان کر دی فقہ کی کتابوں میں نماز کے مسائل سے متعلق ہزاروں صفحات لکھے ہوئے ہیں اور اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں وہی ہزاروں صفحات ان کا اختصار بھی ابتدائی کتابیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں تعلیم الاسلام بیشت ثمر اور دوسری کتابیں ایسے دینی تعلیم کے رسائل وغیرہ اس میں ان سب کا خلاصہ مختصر طور پر بتلا دیا جاتا ہے نماز میں کون سی چیزیں فرائض فرائض میں بھی دو قسمیں شرائط اور ارکان وہ فرض جو نماز سے باہر پہلے کر لینے ہوتے ہیں جسم کی پاکی کپڑوں کی پاکی ان کو شرائط سے تعبیر کرتے ہیں وہ فرائض جن کا نماز کے اندر سے تعلق ہے قیام ہے تیرات ہے رکو ہے سجود ہے اس کو ارکان سے تعبیر کرتے ہیں تو بازار فرائض واجبات سنن مستحبات آداب مقروحات اور مقروحات کے بھی دونوں درجے تحریمی اور تنظیمی یہ سب چیزیں تفصیل سے کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے بچپن میں جو نماز سیکھی ہم بہت ساری کتابیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں مولوی بن جاتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں سب کچھ لیکن نماز بچپن میں جو پڑھنا سیکھا تھا بس وہی چل رہی ہے اس نماز کا کبھی جائزہ لینے کی نوبت آتی نہیں میں نے اس روز کہا تھا رینوویشن آج کل ایک رینوویشن کا لفظ چلا ہے کہ آپ اپنے گھر کو ایک دو سال کے بعد پھر ذرا مرمت کرائیں گے رنگ روگان کرائیں گے ذرا اس کا یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے تو ہر چیز کا رینوویشن ہوتا ہے لیکن نماز کی رینوویشن کا ہمیں فکر نہیں ہے نہیں اس کو بھی بار بار اس کا جائزہ لیں آپس میں مذاکرہ کریں تو بہرحال میں تو یہ جو جو کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ خوشبو تو آئے گا اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے لیکن پہلے نماز کے ظاہری ڈھانچے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے فقان کتابوں میں جو تفصیلات لکھی ہمیں پہلی محنت تو یہ کرنی ہے کہ ہماری نماز پوری اس کے مطابق ہو آپ تنہائی میں کتاب لے کر بیٹھ جاؤ دیکھ لو اس میں فرائض کیا واجبات کیا سنن کیا ہیں آداب کیا ہیں مستحبات کیا ہیں اور دیکھو کہ ہماری نماز میں کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی کوئی ادب چھوٹ تو نہیں رہا ہے ایسے مکروحات کیا ہیں ہماری نماز میں کسی مکرو کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا ہے کبھی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی نماز کے خوشبو سے محروم کر دیا جاتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی مجلس ہوتی تھی وہاں چھتا میں جہاں آپ کا قیام تھا اثر کے بعد طلبا کیونکہ حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے اور حضرت کا مزاج ایسا تھا کہ طلبا کو مانوس کر لیتے تھے بے تکلو طلبا جو پوچھنا چاہے پوچھے سوال پوچھنے کے معاملے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے تھے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کوئی تعلیم پوچھنا چاہتا ہے حضرت کی ملس میں پابندی سے حافظ طیب صاحب دامت برکاتم آج بھی موجود ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدین اللہ علی کے خلفہ میں سے شاگرد بھی ہیں تو وہ پابندی سے آتے تھے اور بعض مرتبہ کوئی طالب علم خود پوچھنے کے بجائے حضرت کو ان سے کہہ دے حضرت یا کسی نے پوچھا اور وہ اپنے معافی ضمیر کو کما حق کہ سکا تو حافظ صاحب پھر اپنی طرف سے اس کو پوچھو کرتے تھے ایک مرتبہ ایک تعلیم میں نے پوچھا کہ حضرت یہ وضو کے اندر اسراف یعنی پانی زیادہ استعمال کریں اس کا کیا نقصان ہے تو جواب میں حضرت نے فرمایا بھائی مکرو ہے تو جب حضرت نے فرمایا مکرو ہے تو حافظ صاحب نے عرض کیا حضرت یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا حکم کیا ہے کہ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا نہ جائے کیا ہے مکرو یہ تو یہ پوچھتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے تو حضرت نے جواب میں فرمایا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کا خوشبو ختم ہو جاتا ہے نماز کا خوشبو ختم ہو جاتا ہے دیکھو ایک چھوٹی سی چیز ہے آج وضو کے دوران اسراف سے بچنے کا اہتمام کرنے والے کتنے حضرت مولانا الحق صاحب نور اللہ عمر قد حضرت محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا وہاں ہردوئی حضرت کے یہاں نل پر وضو کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا نہ کسی کو اجازت ٹنکی کے پاس لوٹے پڑے رہتے تھے لوٹے میں پانی لو اور وضو کرو آپ نل پر وضو کریں گے تو آپ کتنی ہی احتیاط برتیں پانی زیادہ استعمال ہو کر رہے گا اگرچہ ہمارے بزرگوں نے نل پر وزو کرنے کا طریقہ بتایا کہ نل بند کر دو پانی لے کے یہ کرو سب تفصیلات ہیں مفتی عبدالروب سکھروی دامت برکاتم کا جو رسالہ ہے نماز سے متعلق اس میں حضرت نے تفصیل سے یہ بتایا ہے لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے ایک بالٹی نیچے رکھ لیجئے اور اسی احتیاط سے وضو کیجیے جو بتائی گئی ہے نل پر وضو کے معاملے میں تو اور پھر لوٹے سے وضو کیجیے لوٹے میں آپ وضو کے لیے جتنا پانی لیں گے وضو کے بعد پھر بھی اس میں بچ جائے گا اور وہ جو نل پر کیا ہے ساری احتیاط برتتے ہوئے کیا ہے تو وہ بالٹی میں جو پانی جمع ہوا جو آپ نے استعمال کیا وہ تو کیا لیکن جو اندر جمع ہوا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو دو تین لوٹے ضرور ہیں یہ اسراف ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے کتابوں میں لکھا ہے کہ ضرورت سے وزو پانی استعمال کرنا اسراف مکرو اب مکرو کون سا مکرو ہے تحریمی بلکہ جہاں در مختار کے اندر تو اس کو وہ بیمائل مداری سے حرام یہ جملہ ہے در مختار کا مدارس کا مطلب یہ ہے کہ وقفہ کا پانی مسجد میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ تو وقفہ کا ہے نا ہم نے پیسے تھوڑے خرچ کیے ہیں اللہ کے بندوں نے وضو کرنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے وقفہ ہے مدرسوں میں مساجد میں تو اس پانی کے اندر کوئی اسراف کرے تو یہ حرام ہے کیوں اس طرح کہ مسجد میں جو پانی وضو کے لیے رکھا گیا ہے اس میں خود بخود ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ کے وضو کے لیے وہ رکھا گیا ہے تو آپ وضو جتنے پانی سے کر سکتے ہیں اتنا پانی ہی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ضرورت ضرورتوں تقدر و بے قدری ضرورہ ہمارے اہل علم جانتے ہیں ایک قاعدہ ہے فقہ کا کوئی چیز کسی ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو جائز قرار دی گئی ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کا یہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں اب ہمارا حال کیا ہے طلبا کو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں جب نل کے اوپر وضو کے لیے بیٹھیں گے یہ آیا اس سیٹ پر دوسرا آیا نل چالو کر دیا اور وہ بھی بھرپور پورا کھول دیا اور ابھی تو ہاتھ بھی نہیں دھوئے باتیں چل رہی باتیں چل رہی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے پانچ سات منٹ تو باتیں کر رہے ہیں اور نل پورا کھلا ہوا اندر سے پانی نکلا چلا جا کتنے مٹکے نکل گیا اس کے بعد شروعات ہوگی یہ تو ایک مثال دیتا ہوں میں اور جو لوگ احتیاط برتتے ہیں وہ بھی کسی تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک مکرو کہنے کو تو مکرو ہے لیکن اس کے ارتکام نے ہمیں نماز کی روح سے محروم کر دیا نماز کی روح کیا تھی خوشبو خوشبو کے بغیر نماز بے جان ہے تو یہ ایک ایک سنت ایک ایک ادب اپنی جگہ پر اتنا قیمتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہمیں تو کرنا ہے آنکھیں بند کر کے تسلیم اور رضا کی کیفیت کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے رب بنا وجالنا مسلم کا تیرے حکام کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے والا اس میں کیا حکمت ہے اس میں مت پڑھو کرو وہ تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسا نواز کی تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا بات اس پر چل رہی تھی کہ نماز کے سلسلے میں کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہے ہم کم سے کم اگر اپنی نماز کو اس کے مطابق کر لیں بچپن سے جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی کے بھروسے پر نہ رہیں ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم وہ مجھے کہنے لگے ایک مرتبہ مذاکرے میں بیٹھے یہاں نماز کے تو مجھے کہنے لگے کہ سال ہاں سال سے بچپن سے اپنی نماز میں ایک غلطی میں میں مبتلا تھا آج مجھے اس کا یہ ہوا احساس ہوا مذاکرے کے دوران اگر اس مذاکرے میں نہ بیٹھتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اپنی اس غلطی کا تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے نماز کی تہر اتہور و نصف ایمان اور مفتاح السلاد اتہور کے کیا ہے نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے پاکی ہے بلکہ اللہ دعا آپ نے پڑھی اللہ عمین اصلوں کا تمام الوضو ہے وہ تمام السلاط وہ تمام رضوان وہ اس دعا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عجیب نقطہ بتلا دیا کہ وضو اگر مکمل ہوگا تو نماز مکمل ہوگی اور نماز مکمل ہوگی تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کامل طور پر حاصل ہوگی یہ تو حضور کی بتلائی ہوئی دعا ہے یہ دعا خود ہماری تربیت کر رہی ہے ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمیں گویا ہر چیز کا اہتمام کرنا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمازوں کے اندر نمازوں کو یہ جو خیالات وغیرہ کی بات چل رہی تھی ویسے یہ بھی ہے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ اکثر وسوسے جو ہیں وہ تہارت میں کمی کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے وہ تو آپ جو ہے نور الانوار اصول الشاسی پڑھتے ہیں وہاں سے پڑھتے چلے آتے ہیں اس یہ چیز تو بہرحال یہ وساوس اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے وضو کے معاملے میں وضو اور تہارت کے معاملے میں جو اطمینان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے اور جس طریقے سے کرنا وہ ہم ہمارا اذان کی آواز سنتے ہیں پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں درسگاہوں میں بیٹھے رہیں گے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے گھڑی دیکھیں گے ارے بھائی یہ جو اذان دلوائی گئی ہے دس منٹ پہلے پندرہ منٹ پہلے وہ بھی خاص مصلیحتوں کے پیش نظر کہ اب پندرہ منٹ باقی رہ گئے آپ تیاری کر لو لیکن نہیں ہم تو ہم گھڑی تو ہمیں اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے اس کے بجائے معاملہ الٹ گیا گھڑی سے ہم غلط جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو باہر آپ گئی ابھی تو دیر دس منٹ دس منٹ اب پانچ منٹ باقی رہیں گے تب گھر سے چلیں گے اب مسجد پہنچے تو خیال آئے پیشاب کرنا ہے اب گئے وہاں جہاں بیت الخلا بنے وہاں لائن لائن میں لگے اور پیشاب نمبر لگا جلدی جلدی پیشاب پانی ڈالا ایسا ہونا تھا سب تیار وہ خطرے ہوتے آپ کے تابے ہیں تو کسی اس کے بغیر جو ہے اب خود بخود ایک دم بلاک ہو جائے گا مسئلہ سمجھا ہے پرانے لوگ تو بےچارے جو ہے نا وہ ڈھیلے سے خشک کرتے تھے اور کچھ چلتے پھرتے تھے اور کچھ دبا بھی دیتے تھے یعنی یہ بھی کرتے تھے ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمارے مسانے تو ان کے مقابلے میں بہت مضبوط دوبارہ یہ سب کیا ہے یہ اس طرح زندہ کیا اور آ کر کے پھر وضو وضو بھی اسی طرح ہم ہی والا جول سے نال کھڑا یوں کیا دیکھا کہ وہاں تو دماد کھڑی ہو گئی ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اردو کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور وہ منظر دیکھنے جیسا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا شکل آپ دیکھیے لطف اٹھائیے وہ کیا ان کی شکل ہوتی ہے تو دیکھ اور پھر جو اٹھے پاگیں گے آستے گے یہ کریں گے اب یہ نماز ایسی نماز کے بعد ہم یہ چاہیں کہ ہمارا جی لگے اس میں خوشو خضو پیدا ہو یہ خیالت تو مخالف تو جنو جیسا معاملہ ہے ہم نے کیا کیا باقی رکھا اس نماز کو ضائع اور برباد کرنے کے اندر تو حقیقت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلبوں میں کہ آدمی کو جماعت سے آدھ پون گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے حضرت فرماتے تو آدمی اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھ سکے گا اس کی تیاریاں ہونی چاہیے باقاعدہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے ہم کوئی سفر کرنے والے ہوتے ہیں تو ٹرین کے آنے سے کتنی دیر پہلے جاتے ہیں ٹکٹ لینا ہے یوں کرنا ہے فلانا کرنا ہے وہاں سارے اندر اور یہاں کچھ بہرحال خیر میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کے لیے فوکہ نے یہ جو تفصیلات لکھی ہیں ہمیں پوری نماز اس کے مطابق اپنی بنانی ہے ڈالنی ایک مرتبہ کرو ایسا پھر دیکھو کہ اس میں خوشبو پیدا ہوتا ہے یا نہیں خود بخود خود آ جائے گا ایسی نماز آپ بنا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں خوشبو ڈال دیں گے اگر اس میں ذرا بھی کمی رہے گی خوشبو نہیں آئے گا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کوئی بڑی فیکٹری بڑا کارخانہ ڈالنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مشینری آپ نے جاپان سے جرمنی سے منگوائی ہاں؟ کوئی بڑا مل کا جو کارخانہ ہے اس کی مشینریاں جہاں بنتی وہاں سے منگوائی تو وہ مشینری جب آئے گی تو اس مشینری کو فٹ کرنے کے لیے وہاں سے انجینئر بھی آئیں گے سب وہ مشینر آپ نے جو مکان تیار کیا وہاں سب فٹ کریں گے سب کرنے کے بعد سب مشینری کا فٹنگ مکمل ہونے کے بعد پھر وہ بجلی کا کنیکشن جوڑیں گے سب فٹ کر لی بجلی کا کنیکشن جوڑا ابھی مشین چل نہیں رہی وہ انجینئر کہے گا کہیں فالٹ ہے کہیں یعنی فٹنگ میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے اب وہ تلاش کرتا ہے کہاں تھا پاپتا چلا فلانا اسکرو اس طرح فٹ کرنے کا تھا اس کو یوں کر دیا ایک چھوٹا سا اسکرو اس کو جس طرح فٹ کرنا تھا اس کے بجائے غلط طریقے سے فٹ کیا اس کا نتیجہ کہ اتنی بڑی مشینری کروڑوں کی سب ٹھیک ہے سارے اسپارٹ اس کے برابر سب فٹنگ برابر اس ایک کمی کی وجہ سے نہیں چلی میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں نماز کے لیے جو تفصیل بتائی گئی ہے اپنی نماز کو پورے طور پر اس کے مطابق بناؤ ہم اس کے پابند ہیں اس کے مکلف ہیں اور جب یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اندر ڈال دیں گے کیا خوش ہو سمجھا سمجھایا کہ نہیں آپ اس میں جی لگے گا خیال دوسرا یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو یہ آدمی کا دماغ جو ہے نا ہر عضو کو اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے آنکھوں کو بنایا ہے کائی کے واسطے دیکھنے کے لیے کان کو بنایا ہے سننے کے واسطے زبان کو بنایا ہے بولنے کے واسطے تو دماغ کا کام ہی ہے سوچنا خیالات آپ کی آنکھیں اگر کھلی ہیں تو آپ سب چیزیں نظر آئے گی خود ہی نظر آئے گی آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہم آپ کے کان اس وقت کھلے ہوئے ہیں آپ کے کانوں میں آواز میری میں جو بات کر رہا ہوں جو آپ جس چیز کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی آواز آ رہی ہے اور وہاں سڑک پر سے کوئی ٹرک گزر رہا ہے اس کے ہارن کی بھی آواز آ رہی ہے اور بھی کوئی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو سامنے رکھیے آپ میری بات کی طرف توجہ دیجیے اور آپ جو چیز لینا چاہتے ہیں ان آوازوں میں سے جس آواز کو آپ سننا چاہتے ہیں میری آواز ٹرک کی آواز کو آپ سننا نہیں چاہتے چڑیا کی آواز آ رہی اس کو اس وقت آپ سننا نہیں چاہتے تو آپ اپنا دھیان ادھر دیں گے تو آپ کا مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا وہ آوازیں ایسا معلوم ہوگا جیسے آ ہی نہیں رہی ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں توجہ توجہ دیکھنے کے اندر بھی ہم کسی کو کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جیسے وہاں کھل کر کے ادھر دیکھوں گا میں تو آس پاس کی چیزیں نظر تو آئے گی لیکن میں جس چیز کو دیکھنا چاہوں میری کوشش یہ ہوگی میں اسی کو دیکھوں اسی طریقے سے نماز کے دوران ہماری تو ہمارا دماغ کس کی طرف متوجہ ہے نماز کے الفاظ نماز کے معنی نماز کی چیزوں کی طرف فلسفے کا قاعدہ ہے اب تو فلسفے کی کتابیں بھی نہیں رہی ہمارے مدرسوں کے اندر کہ آدمی کا نفس بیک وقت دو چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتا دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا آپ کا دھیان ایک چیز کی طرف ہے تو آپ دوسری چیز کی طرف تو وہ دھیان ہٹاؤ تو دوسری طرف دھیان جائے گا تو بہرحال اگر آپ پوری توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے خیال آنے کا سوال ہی نہیں میں مثال دیا کرتا ہوں ایک نوجوان ہے کرکٹ کا شوقین ہے رسیا عاشق پاگل اب اخبار کے اندر کرکٹ کی جو یہ آئی ہے خبر آئی ہے وہ وہ پوری وہ اخبار لے کر کے پڑھ رہا ہے آپ بتائیے جس وقت وہ اس کو پڑھ رہا ہوگا وہ کسی اور چیز کی طرف اس کا دھیان ہوگا نہیں وہ اپنی پوری صلاحیت اپنا دل اپنا دماغ اپنی سوچ پوری اس میں لگ اس وقت کسی چیز کی طرف اس کا دھیان نہیں اس کو پوچھو کہ بھئی تو جب یہ پڑھ رہا تھا کوئی دوسرا خیال تیرے دل میں تھا نہیں کیوں اس لیے کہ جتنی توجہ اللہ نے ہمیں دی ہے صلاحیت دی ہے کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کے لیے اس نے اپنی اس پوری صلاحیت کو لگا دیا کس میں اس مضمون کے اندر اب کچھ بچا ہی نہیں کہ وہ دوسری طرف جاوے نل میں سوراخ ہو تو پانی نکلے گا نل کا اگر پورا بند ہے تو جہاں جانا ہے وہاں جائے گا تو ایسے ہی قرآن کی تلاوت کے لیے ایک توجہ درکار ہے دوران تلاوت ہم اپنی وہ توجہ صد فیصد ہنڈریڈ پرسینٹ اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر کسی دوسرے خیال کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا لیکن چونکہ ہمیں ہم تو زبردستی قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں اس کا جو شوق ہونا چاہیے طلب ہونی چاہیے اس میں کمی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان پورا نہیں آدھا ہے پچاس فیصد ہے تب وہ پچاس فیصد جو بچانا کہاں دماغ میں وہ اب اپنی اپنا محل تلاش کرے گا وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں تو یہ جو خیالات وغیرہ آتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں پر محنت کرنی تھی اور اس کو اس طرح ادا کر اب یہ محنت کرتے رہیں اور اس کے بعد بھی اگر کوئی خیال تو بعض مرتبہ بعض خیالات حالات کے تابع بھی ہوتے ہیں آدمی حالات کی وجہ سے جو ہے وساوس کا شکار ہوتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی ہے قرآن کریم میں جہاں دشمن کے مقابل سلاد الخوف کا طریقہ ویدا درخت لڑ دے ہاں تو اس میں درخت لڑ دے اثر سلاد ہاں، اور پھر آگے جو ہے اس میں پھر سلاط الخوف کا طریقہ بتایا گیا آگے اور سلاط الخوف کا طریقہ بتا چکنے کے بعد آگے باری تعالیٰ فرماتے فیضا قدئی تم سلاد فصر اللہ قیام وقودم والا جنوبی کم فیضت فیضت مانن تم فقیم اسلط یہ فیضت مانن تم فقیم سلاد کا کیا مطلب یہ سلاط الخوف جب پڑھ لو تو اس کے بعد بھی یاد اللہ کی یاد میں مشغول لو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اور جب تم کو اطمینان حاصل ہو تو عقیم سلاد اقامت سلاد کہتے ہیں نماز کا پورا حق کر گویا دیکھو ہم جن حالات کا شکار تھے دشمن کے مقابلے اور دشمن کے حملے کے اندیشے اور ڈر کی وجہ سے ایسی حالت میں آدمی سو فیصد نماز میں جان رہے یہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو اس کا مکلب بنایا نہیں جب یہ حالات ہٹ جائیں تو ایک آدمی ہے جو ہے وہ اس کی بیوی کا آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی اور گھر کے باہر جو ہے دشمن جو ہے حملہ کے لیے تیار کھڑے ہیں وہ دروازہ کھولو ابھی ہم تمہاری جان سے مار دیں گے ہم دھمکیاں دے رہے ہیں ایسی حالت میں نماز کا وقت آیا پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے پڑھے گا نماز لیکن آپ بتلائیے کہ جن حالات میں وہ نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کا سو فیصد دل نماز میں لگے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پابند نہیں بنا جتنا ایسی حالت میں ہم کھانا بھی کھائیں گے تو کیسا کھائیں گے وہاں سو فیصد دھیان کھانے میں بس وہ اس لیے ضرورت پوری کر رہے ہیں کہ کھائیں گے نہیں تو اضافہ کھانا تو کھانا ضرورت کی ہے پوری کر ایسی حالت میں پیشہ وغیرہ کریں جو بھی ضرورت ہم پوری کریں گے ان مخالف حالات میں اسی طرح نماز کو بھی اللہ نے اسی کی طرح ہمیں پابند نہیں کیا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اطمینان والی حالت میں بھی سارے کام تو اطمینان سے کرتے ہیں اور نماز اطمینان سے نہیں پڑھتی یہ ہے ہماری کمزوری ہاں، حضرت مفتی تقی صاحب نے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بڑی اچھی عجیب مثال دی ایک ریٹائر آدمی ہے ریٹائر ہے اس کو بہت بڑی پینشن مل رہی ہے اچھی اس کے پاس بینک بیلنس ہے بنگلہ ہے کوئی فکر نہیں ہے اس کی اولاد وہ بھی ویل سیٹ ہے سیٹ نہیں ویل سیٹ <laughs> سب کچھ اب وہ آدمی دیندار ہے کیا ہوگا وہ نماز کا وقت آنے سے آدھ گھنٹہ پہلے گھر سے جاتا ہے کہاں مسجد جا کر وضو کرتا ہے طیت المسجد پڑھتا ہے طیت الوضو پڑھتا ہے اذان ہوتی ہے ابھی اطمینان سے سنتیں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر اطمینان سے سونا نے بادیا ادا کر کے پھر دعائیں مانگ کر کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز پڑھ کے گھر آتا ہے ایک دوسرا آدمی بال بچوں والا نوجوان اس کے گھر میں دس بچے ہیں بیوی ہے گھر میں کوئی اس کے بعد بیلنس نہیں ہے چائے کی لاری چلا رہا ہے مسجد کے باہر اب وہاں کیا ہے یا جو ہے پاؤ بھاجی کی لاری چلا رہا ہے اب لوگ اس کے پاس خرید اذان اب لوگوں کو دے رہا ہے بیچا اتنے اس نے میں اذان ہوئی لیکن وہ ہے نماز ہی اس کو فکر ہے کائی کی اپنی نماز کی اور وہ گھڑی بار بار دیکھ رہا ہے کہ اذان ہو گئی ابھی اب جماعت ہونے والی تیار جماعت قریب آ گئی وہ جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹا رہا پھر بھی دو چار گاہک رہ گئے تو بھی کبھی ٹھہرو میں آ جاؤں وہ کپڑا ڈال جلدی سے مسجد میں جائے گا وضو کرے گا دو رکعت دو چار رکعت جو بھی پڑھنی ہے نماز پڑھ کے واپس آئے گا اس کی نماز ویسے دیکھنے کے اعتبار سے تو ہے لیکن اس نے جن حالات میں نماز پڑھی وہ ہیں دیکھنے اب وہ وہ ولٹائے آدمی کی نماز کے ساتھ کوئی اس کا مقابلہ کر کے یوں تو حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روحانیت آپ کو کس میں زیادہ نہ اس میں ارے وہ اگر اطمینان سے نماز پڑھ ریٹائر آدمی اطمینان سے نماز نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا اس کو پڑھنی پڑتی یہ پڑھنا ہے دیکھو یہ ہے یہ ہے قابل رش کا آدمی کہ ایسے مخالف حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی یہ یہ تعلیم میں آپ کو یہ ساری مثالیں دے کر کے ایک چیز کی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے تو بہرحال یہ جو خیالات وغیرہ ہیں تو ایک تو ہے کہ نماز کے لیے محنتیں کرو اس کے بعد بھی ایسے حالات کی وجہ سے خیالات ہے تو وہ تو آتے ہی وہ تو آنے ہی وہ تو ان حالات میں تو ہم نمازی کا کوئی بھی کام اطمینان سے کریں گے کھانا ہوگا تو اس میں بھی وہی کیفیت رہے گی لیکن ضرورت پوری کر رہے ہیں فریضہ ادا کر رہے ہیں تو باہر آپ اس کے بعد بھی اگر خیالات آویں تو اس کو دور کرنے کے لیے تدبیریں بھائی نماز کے جو الفاظ ہیں اس کی طرف دھیان دو نماز جو جو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تصویر پڑھ رہے ہیں اس کے معانی کی طرف جان دو تو دھیرے دھیرے یہ خیالات اس کے باوجود بھی ان خیالات سے نجات نہ ملے تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا نام مت لو اپنا کام کرو یعنی یہ خیالات حضرت تھانی تھانیہ اللہ اس کو مثال دیتے ہیں کتے کی ایک کتا ہوتا ہے ایک مسافر جا رہا جا رہا کسی محلے کے پاس سے گزرا کتوں نے دیکھا کتے آ گئے بھونکتے ہوئے اس کے پاس اب یہ مسافر اگر یوں سوچے یہ بھونک رہے ہیں یہ اس کو دور کرنے کے لیے کتے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں یہ یوں ہاتھ سے ڈنڈے سے یوں کرنا چاہتا ہے وہ نہ کتے ہٹ رہے ہیں نہ یہ آگے یہ یوں سوچ رہا ہے جب کتے جائیں گے تو میں اپنی راہ لوں گا کتے جانے والے بھی نہیں ہیں اور وہ آگے بڑھنے والا بھی نہیں سلامتی کی بات یہ کہ کتوں کو بھونکنے دے اپنی مونڈی نیچی کر کے چلتا رہے تھوڑی دیر کے بعد ایک مقررہ جگہ آئے گی وہاں کتا تو خود ہی رک جائے گا یہ بھی رکنا کا اس کا معاملہ بھی ہے جی کبھی کار میں آتے ہیں کتا دوڑا ہوا تھا معلوم ہوتا ابھی چڑھ جائے گا کار کے اوپر اور وہ دوڑ رہا ہے کار اور ایک جگہ آتی ہے ایسے جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جیسے کسی نے پکڑ کے کھڑا کر دیا حکمت سمجھ میں نہیں آتی میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنا کام کر رہا ہے ہمیں سبق یہ دینا ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان دیجئے آپ اپنا کام کیجیے آپ یوں سوچیں گے کہ وہ جائے گا تو میں آگے بڑھوں گا نہ وہ جائے گا نہ آپ آگے بڑھیں گے آپ کی راہ کھوٹی ہوگی بس آپ کرتے رہے وہ کرتا رہے تو یہ خیالات جو ہیں ان کا علاج یہی ہے کہ ان کی طرف دھیان ایک اور چیز بھی حضرت تھا میں تلا نہیں فرمانا بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ دھیان نہیں دیا چار دن کے بعد آ کر کہتے ہیں میں نے دھیان نہیں دیا لیکن پھر بھی وہ جاتے نہیں ارے بھائی دھیان مت دو یہ ہے وقت جاویں کہ نہ جاویں اس فکر میں مت یہ دھیان نہ دینا جو ہے خود مقصود بھی ذات ہے اس کی وجہ سے خیالات جائیں گے یہ گارنٹی آپ کو ہم نے دی نہیں ہے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو بیمار ہوتا ہے دوا کھاتا ہے تو دوا کائی کے لیے کرتا ہے شفا کے لیے بیماری دور کرنے کے لیے اب کسی ڈاکٹر کے پاس گیا دوائی کی آٹھ دس روز بیماری نہیں گئی تو وہ دوا چھوڑ کر کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے کیوں دوا مقصود بھی ذات نہیں تھی وہ تو تندرستی کے لیے بیماری دور کرنے کے لیے تو جب وہ تندرستی حاصل نہیں ہوئی تو ہم دوسرا ہے یہاں تو ان خیالات کی طرف دھیان نہ دینا مقصود بھی ذات یہی علاج یعنی گویا آپ اپنا کام کرتے رہیے ان کی طرف دھیان نہ دیجیے اس کے بعد بھی خیالات آتے ہیں تو یہ مت سو تو کیوں آتے ہیں جب میں تو دھیان نہیں دیتا پھر بھی وہ سب خیال آتے ہیں ارے آنے دو آپ کا کام ہم نے ایک چیز بتا دی آپ کو کہ آپ کو ادھر دھیان دینا آپ اپنا کام کرتے ہو بس خیالات آتے رہیں تو بھی اس کی پرواہ مت کرو بار کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ خیالات جو نماز کے اندر آتے ہیں اور ویسے اس کے بعد بھی اگر آئیں تو اس کی وجہ سے ہماری نماز کا کوئی ثواب کم ہوتا کسی بھی کتاب میں تعلیم الاسلام میں دینی تعلیم کے رسائل میں رشتے سمر میں اور بڑی کتابوں میں فتح ہندیا میں کہیں لکھا ہو کہ بھئی اس طرح کے خیالات آئیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا تو بتا دو مجھے میں نے تو بہت تلاش کیا مجھے کہیں ملا نہیں سمجھا کہ نہیں نماز فاسد نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں سب بتا دیے فقار ہیں کتابوں کے اس سے نماز فاصل ہوگی اس سے نماز مکرو ہوگی اس سے یہ ہوگی لیکن نماز کے فاصل کرنے والوں میں نماز کے کو مکرو کرا دینے والی چیزوں میں چاہے وہ کرا کے تحریمی ہو یا کہیں بھی اس کا تذکرہ ہے نہیں پھر بھائی کائے کو فکر کرتے ہیں پھر بھی فکر لیے بیٹھے ہیں تو یہ وہی بات ہوئی جو حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز غیر اختیاری ہے اس کے پیچھے پڑو مت ورنہ اپنے آپ کو برباد کر کے رہو گے یہ شیطان کا اور نفس کا ایک دھوکہ ہے کہ آدمی کو غیر اختیاری چیز میں ڈال دیتا اس میں مطلب رونا نہیں آتا رونا نہیں آتا ارے بھائی رونا آوے تو بہت نہیں آوے تو کائی کو فکر کرتے ہو کہیں ہے کہ رونا آوے تو نماز تمہاری قبول ہوگی اور درست ہوگی ورنہ نہیں ہوگی رونا ایک غیر اختیاری چیز ہے وہ لکھا ہے کہ وہ ہو محمود لیکن مقصود نہیں ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے تو یہ اب بعض لوگ اسی چیز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب غیر اختیاری ہے تو زندگی بھر کبھی خود بخود تو آنے والی ہے نہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ پریشانی اٹھائے گا بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نماز سے متعلق خیالات کے جو ہیں اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہماری تدبیریں جو بتائی گئی ہے وہ آپ کیجئے اور اس کے بعد بھی نہ جاویں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی نماز ہم سے پڑھوا کر قبول کر رہے ہیں سمجھا ہے کہ نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ اسی طرح کی نماز اور اس میں بھی حکمتیں ہیں کہیں ایسا شاید اس لیے ہو کہ اگر ہماری نماز ویسی بہت زوردار بن جاتی ایسی نماز پڑھ کے بھی نہیں کتنی مخلوق کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور ویسی اگر نماز مل جاتی ہے تو شاید حضرت جبریل بھی تمہاری نگاہوں سے اتر جائیں گے اس لیے بھائی وہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی پدرواہ اصل بسیارس لیکن پسر گرمی دارس شیخ سادی نے گلستہ میں کہا ہے ان کے باپ کے پاس شہد تو بہت ہے لیکن بیٹے کے مزاج میں گرمی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کوشش کے بعد دے لیکن اس کے محنت کے بعد بھی نہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے دوبارہ یہ تو نماز کے اندر آنے والے خیالات سے متعلق بات تھی اور اور بھی بہت ساری چیزیں کہنی تھی لیکن آج وقت بھی آج آخری دن ہے ایک چیز ایک ملفوظ ہے حضرت مولانا شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفا میں سے تھے سب جانتے ہیں ان کو تو ان کی ایک نصیحت ہے ایک اہم نصیحت حضرت نے عجیب لکھی ہے وہ خاص طور پر نصیحت کے نام سے اس کو شائع کیا فرمایا حضرت شاہ سلا صاحب فرمایا کہ اب اتنے دنوں کے بعد اس بڑھاپے میں حضرت فرماتے اب اتنے دنوں کے بعد اس بڑھاپے میں جبکہ کسی چیز کی تحصیل کا وقت باقی نہیں رہا بڑھاپا آ گیا اب تو طاقت بھی نہیں رہی یہ بات سمجھ میں آئی تھی کیا کہ انسان کو کسی کمال کے حاصل کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ اس کا کبرا اور آر ہے وہ اس کا کبر اور آر ہے کیونکہ یہی چیز اس کو کسی کامل کے آگے جھکنے سے منع کرتی اس لیے کمال تو کامل کے پاس سے ملے گا اور اس کامل کے پاس جھکیں گے تو آپ کو ملے گا تو یہ آر آپ اس کو وہاں جھکنے سے روکتا ہے اور ورنہ ہر زمانے میں اہل کمال رہتے ہیں جن سے کمال حاصل کیا جا سکتا ہے مگر اسی آر اور استقبال کی بنا پر ان کے سامنے جھکتے نہیں اس لیے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا کورے کے کورے رہ جاتے ہیں آدمی جب اپنی خودی اور تکبر کو چھوڑتا ہے تب کچھ حاصل ہوتا ہے ہر کجا پستیس آپ آ جا رہا زمین نشیب والی ہو پانی ادھر جائے گا اونچی زمین کی طرف پانی جاتا نہیں ہے میں حضرت فرماتے ہیں میں حضرات اہل علم کو خصوصاً اس جانی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج علماء اور طلباء کو کوئی کمال جو نہیں حاصل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ان کا آر اور تکبر ہے یہی ان کی راہ مارے رہتا ہے اس کو اگر سمجھ لیں اور ہمت کر کے اس آر کو چھوڑ دیں تو کمال کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں چرانچہ جن لوگوں کو کمال حاصل ہوا ہے وہ اپنے کو مٹانے اور کسی کے آگے خود کو گرانے اور اپنے کبر و آر کو ختم کرنے سے ہی حاصل ہوا ہے ارے یار تو ایمان سے بھی روکتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا اور ایمان ہم کو مفت میں مل گیا خدا نہ خواستہ کافر ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے اور کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد ایمان کی حقانیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی پھر بھی ایمان لاتے یا نہ لاتے کوئی گارنٹی تھی ابو طالب جو نبی کریم سلاسن کے چچا جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم سلاسن کی حمایت کی دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہوئے کون سی چیز رکاوٹ بنی آپ بخاری شریف میں واقع ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا مکہ مکرمہ میں یہ بات پھیلی کہ ابو طالب کی آخری گھڑیاں ہیں ابو جہل کو پتا چلا تو ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی امیہ یہ عبداللہ ابن ابی امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بھائی ہیں ابو طالب کے بھانجے ہوتے ہیں وہ اس وقت ابھی غیر مسلم تھے بعد میں جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے کی اللہ نے ان کو سعادت عطا فرمائی تو ابو جہل عبداللہ ابن ابی امیہ کو اپنے ساتھ لے کر ابو طالب کے گھر پہنچا کے کہیں اخیر وقت میں آ کر بھتیجے ان سے کلمہ نہ پڑھوا لیں جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں دو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی یہ جا کے وہاں بیٹھ گئے تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آویں بھی تشریف لاویں بھی تو آپ کو اطمینان سے بات کرنے کا موقع نہ ملے بیٹھ گئے اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا آپ بھی تشریف لائے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور کھڑے کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے کل کلے متن جو بیکل اند اللہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ کلمہ پڑھ لو اس کلمے کی وجہ سے تمہارے لیے اللہ کے یہاں میں کچھ لڑ لوں گا دلیل کر لوں گا سفارش کر سکوں گا اس لیے کہ کلمہ ہو تو بات بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کیا کہ جنت بغیر ایمان کے ملے گی نہیں بغیر کلمے کے نہیں ملے گی تو شرط تو پوری کرنی پڑے گی اس کے بغیر تو بات بن نہیں سکتی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی کسی سرکاری جو ہے ڈپارٹمنٹ میں کوئی اونچی جگہ خالی ہوئی اور وہاں حکومت نے اشتہار دیا کہ بھائی یہ جگہ خالی ہے جو آنا چاہیں یہ یہ اس کے لیے شرطیں ہیں ان کے پاس فلاں فلاں شہادتیں سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے اور یہ تجربہ تجربہ اتنا ہونا چاہیے درخواست دیں درخواستیں دی لوگوں نے آپ کے بھتیجے نے بھی درخواست دی اس اسامی کے لیے اور اب وہ آپ سے آ کر کے کہتا ہے چچا وہ فلاں اشتہار آیا ہے حکومت کی طرف سے فلاں اس کے لیے اسامی کے لیے اور اس کا جو انٹرویو لینے والا بڑا آفیسر ہے وہ آپ کا پکا دوست ہے میں نے بھی درخواست دی ہے آپ ذرا میری سفارش کر دینا کس سے اس آفیسر سے تاکہ وہ مجھے چنے تو چچا پہلے آپ سے پوچھیں گے بیٹا یہ آسامی جو ہے جگہ خالی ہوئی ہے اس کے لیے جو جو جو, جو سرٹیفکیٹ جو صلاحیتیں مطلوب ہیں وہ ہیں کیا وہ سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے چچا وہ بھتیجا آپ کو کہتا چچا وہ سرٹیفکیٹ تو میرے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں گے جب تیرے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو میں کیا صدر جمہوریہ بھی سفارش کرے گا تو یہ ہوتا ہے تجھے ملنے والا نہیں سیدھی بات تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کلمہ شرط قرار دیا کلمہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی وہاں کہاں قبول ہو سکے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب سے کہ کلمہ پڑھ لیجیے بات کا مسئلہ پھر آسان ہو سکتا ابو جہل کیا کہتا ہے ابو طالب مکے کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ آگ سے ڈر گیا اور کلمہ پڑھ لیا دیکھو یہ آگ آپ آگ سے کیا کہیں گے عورتیں باتیں کریں گی آخری وقتوں میں پوری زندگی تو باپ جو ہے باپ دادا کے دھرم کے اوپر رہے اور آخری وقت کے اندر آگ کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا چنانچہ روایتوں میں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ جملہ کہا کیا اختار النار الل آر آر کے مقابلے میں یا مسجد کی عورتیں ایسی باتیں رہے کہ آگ سے لڑکے گا یہ مجھے گوارا نہیں اس کے مقابلے میں جہنم میں جانا منظور ہے نہیں پڑا کلمہ وہ دنیا سے بغیر ایمان کے گئے نبی کریم سلاسن کو بڑی حسرت تھی کہ جن چچا نے زندگی بھر میری حمایت کی وہ ایمان سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نازل فرمائی ان نقلا تحدیب والا کن اللہ حدیم یشا ان ابھی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو میں یہ عرض کر یہ آر ہم میں آر ہم میں کوئی ایسا نہیں جو آر سے بچا ہوا ہو وہ تو ایمان کے معاملے میں انہوں نے آر استعمال کیا میں نے کہا کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں دے دیا اس لیے لیکن بہت سارے مسئلے دین کی بہت ساری باتیں ان کے اوپر عمل کے معاملے میں میں اور آپ بھی شکار ہوتے ہیں کائی کا آر کا بیٹے کی شادی کر رہے ہیں سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم ہے نمونے ہیں صحابہ کے حضور کے سب ہمارے علم میں ہیں جانتے ہیں ساری دنیا کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں لیکن جب وقت آیا تو اس پر عمل کیوں لوگ کیا کہیں گے وہ مکے کی عورتیں کیا کہیں گی لوگ کیا کہیں گے مول صاحب لوگ کیا کہیں گے اسی لیے ایمان کی صحت کے لیے سب سے بڑی علامت لائے فی اللہ لومت لائے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ ہے پکا ورنہ میں پوری زندگی بخاری کا درس دوں اور زندگی کے کسی مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں یہ سوچوں کہ لوگ کیا کہیں گے سمجھ جاؤ کہ کمزوری ہے ماں بخاری کام نہیں دے گی سیدھی بات ہے یہی امتحان ہوتا ہے آدمی کا تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ آر حضرت نے فرمایا آرمی یہ مت سمجھنا ہم اور آپ آر میں مبتلا نہیں ہیں ہم اور آپ بھی بے شمار مسائل کے اندر آر کا بلکہ حضرت تھانیہ محبت اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ ہم جو دینداری کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں نا یعنی دینداری کی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے ہیں اس شکل و صورت کی وجہ سے اللہ نے بہت سے گناہوں سے ہم کو روک رکھا ہے اللہ کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے داڑھی ہے کرتا ہے یہ ہے اب میں سنیما دیکھنے جاؤں کہیں کسی ٹاکیز میں تو پہلے سوچوں گا نا لوگ مجھے وہاں جاتے ہوئے دیکھیں رہے یہ کون ہے کوئی داڑھی والا جا رہا ہے گیا یہ لباس وہاں جو نہیں گیا کیوں نہیں گیا اس کی وجہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں یہاں بھی آر لیکن یہ آر گناہ سے بچا رہی چلیے اچھی بات کہنے کا حاصل یہ کہ یہ آر جو ہے نا یہ آر بہت خطرناک چیز ہے تو دین کے مور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا ہمارے حضرت شیخ ایک واقعہ بہت بیان کرتے تھے کیمیا گھر کا واقعہ اب سب تو اس میں یہی بات حضرت کہتے بھائی دیکھو آدمی اپنے آپ کی یہ اس کو قربان کرے گا تو کچھ حاصل ہوتا ہے حضرت وہ بڑے رغبت سے بڑے شوق سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے بڑے لطف لے لے کے آج بھی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے کئی مرتبہ حضرت کی زبان سے یہ سنا حضرت اندر وہ جو زبان حضرت وہ مغربی یو پی والی خاص انداز سے وہ اسی انداز میں حضرت بولتے بھی تھے وہ واقعہ سناتا ہوں ایک عجیب قصہ بڑی عبرت کا میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ سنا ایک بادشاہ تھا اس کو کیمیا کی دودھ تھی کیمیا ایک ایسا طریقہ کہ جس کے اندر آدمی لوہے کو کیا بنا دیتا ہے سونا بنا دیتا ہے یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ لوہے کو سونا بنانا کیا کمال کی بات ہے کسی وہ وہ دل جو اللہ سے دور ہو اس پر محنت کر کے اس کو اللہ سے جوڑ دینا یہ ہے کیمیا یعنی جس کے اندر ظلمت بھری ہوئی ہے اس ظلمت کو نور سے بدل دینا یہ ہے کیمیا ملا روم یہ فرماتے ہیں تو بھائی یہ یہ کیمیا کیا ہے حقیقی کیمیا تو یہ ہے تو اس کو کیمیا کی دودھ تھی اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑیوں سے بھی زیادہ کھوئی جاتی ہے میں کہا کرکٹ کے چاہنے والوں سے بھی زیادہ کھوئی جاتی ہے اس وقت یوں کہاں جا سکتا ہے اس لیے کہ شطر کو تو آپ لوگوں نے بہت سو نے دیکھا بھی نہیں ہوگا میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا جن کو اس کا چسکا تھا جب ان کا راستے میں کہیں ساتھ ہوتا وہ قدموں پر نگاہ کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے جایا کرتے اور جہاں کہیں شبہ ہو جاتا وہیں کھڑے ہو کر اور بوٹیوں کو دیر تک مل مل کر سونگتے سونگ بادشاہ بھی اسی فکر میں ہر وقت رہتا تھا وزیروں کا ناطقہ بن کر رکھتا ایک وزیر نے کہا حضور اتنے متفقر رہتے ہیں حضور کی سلطنت میں فلاں سکا پہلے زمانے میں یہ جو ہے نا واٹر ورکس کا نظام نہیں تھا پائپ لائنیں نہیں تھی گھر بیٹھے بیٹھے پانی پہنچتا نہیں تھا بلکہ کنواں اور نہروں سے مشکیزوں میں پانی لا کر جو ہے پانی پہنچانے والے پہنچایا کرتے تھے اس کو سکا بشکی کہتے ہیں اس کو ہمارے سکا وہ ہوا کرتے تھے وہ گھروں میں پانی پہنچاتے تھے اس طرح اجرت لیتے تھے اس تو فلاں سکتا جو فلاں جگہ رہتا ہے بڑا ماہر ہے اسے خوب بنانی آتی ہے بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہنے لگا ہماری سلطنت ہے اس کا جاننے والا اور ہم اتنے بڑے شان چار سنتری بھیج دیے کہ اس سکے کو پکڑ لاؤ سکا پیش ہوا اب سکے کا جو ظاہری یہ ہوتا ہے ہولیا وہ اسی طرح تھا کپڑے پھٹے ہوئے لنگوٹا بندھا ہوا بدن پر بجائے کرتے کے ایک گھڑے کی کمری بہت پھٹی ہوئی وہ کرتا جو کمر تک آتا ہے نا اس کو کمری کہتے ہیں اردو والے یعنی نیچا نہ ہو زیادہ تو کمری تو بادشاہ کو اس کی صورت دیکھتی پہلے تو نفرت ہوئی اس سے پوچھا تجھے کیمیا آوے حضرت حضرت رحمۃ اللہ تجھے کیمیا آوے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور تو بادشاہ سلامت ہیں سمجھدار ہیں دنیا کے حاکم ہیں اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا یہ حال ہوتا جو حضور دیکھ رہے ہیں میں بھی کوئی محل ایسا ہی بناتا جیسا حضور کا ہے بات معقول تھی بادشاہ کی بھی سمجھ آ گئی چھوڑ چھوڑ دیا دیا اور اس وزیر کو بلا کر ڈانٹا جس نے کہا تھا کہ اس کو کیمیا آتی ہے وزیر نے قسم کھائی کہ حضور مجھے خوب تجربہ ہے اسے خوب آتی ہے بادشاہ نے کہا کہ آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ صحیح نہیں ہے تو بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد بادشاہ کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے تخت حکومت پر ولی عہد کے سپرد کیا بدن پر بھبوت ملا تاکہ پہچانا نہ جائے اور اس وزیر کو ساتھ لے کر سکا کے گھر پہنچا چپکے سے جب اس نے گھر کا نشان بتا دیا وزیر کو چلتا کر دیا حکم کا شے یومی و اسم چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے جب وہ سکا گھر سے نکلا یہ بیٹھا رہا بادشاہ وہیں بیٹھا رہا جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہو لیا وہ بادشاہ بادشاہ نے بھی اپنی شکل سے تو وہی عام آدمی جیسی بنا لی تھی کہنے لگا بڑے میاں آپ تو بہت بڈھے ہو گئے ہیں آپ کو تو بڑی دقت ہوگی میں تو گھر سے فالتو ہوں مارا مارا پھرتا ہوں اگر آپ مجھے کچھ ٹھکانے بتا دیں تو میں ہی گھروں میں پانی ڈال کر آیا کروں سکے نے کہا نہیں بھائی میری تو روزی اسی میں ہے تو اپنا کام کر کہنے لگا بڑے میاں تم مجھے کچھ اچھے ہی بہت لگو میں تو تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تم سے کچھ مانگنے کا نہیں نہ مجھے روٹی چاہیے نہ اور کچھ شام کو سکے نے جب وہ روٹیاں مانگ کر لایا بادشاہ کو توازو بادشاہ کی توازو کی مگر اس نے انکار کیا یعنی اس کا تم بھی کھاؤ کہا سکے نے اس نے انکار کیا مجھے بالکل بھوک نہیں غم زدہ ہوں پریشان ہوں میں تو کئی کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں سکے نے بڑے اصرار سے دو چار لکمے کھلائے اب یہاں پھر حضرت فرمائے ادب اپنی مجلس میں علماء کو خاص طور پر تاکید کرتے تھے کہ بھائی اللہ کے دین کا کام کرو وہ ذات جو کسی اپنی مخلوق میں سے جو اس کے دشمن ہیں کافر ہیں ان کو بھوکا نہیں رکھتی تو وہ تم کو کائے کو بھوکا رہے رکھے گی اسی کو حضرت فرماتے ہیں یا پھر میں وہی کہوں گا جو ابھی مامو عثمان کے قصے میں کہہ کے آیا ایک ستے کی غیرت نے تو تقاضا نہ کیا کہ ایک آدمی اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھا لے مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ ہمیں بھوکا مار دے البتہ اتنا فرق ہے کہ سکا علیم الغیب نہیں تھا اس لیے دھوکے میں آ گیا مالک یعنی اللہ علیم الغیب ہے اسے حقیقت حال معلوم ہے اسے معلوم ہے کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کرتا اور کون دھوکے سے کر رہا غلط بادشاہ نے سکے کی بہت خدمت کی دن بھر اس کا پانی بھرتا رات کو جب سکا لیٹتا تو اس کا خوب بدن دباتا ہٹا کٹا جوان کبھی سکے کو تو سکے کو بھی پانچ سات دن میں وہ مزہ آیا اور لطف تو آ ہی گیا دو تین مہینے سکے نے خوب ٹٹولا خوشامد کی کچھ کھا لے کچھ پیسے مقرر کر لے بادشاہ نے کہا جی میاں مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں مجھے تو تم بہت ہی اچھے لگتے ہو میں تو راستے میں بیٹھ گیا تھا تمہاری صورت مجھے کچھ بہت ہی اچھی لگی اگلا شعر تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا مگر واقعے کے مناسب تھا یاد آ گیا گرے میری نظروں سے خوبان عالم پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی دیر و حرم میں روشنی شمش و کمر سے ہو تو کیا مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں گورے کالے پر نہیں موقع دل کے آنے کے طریقے نرالے ہیں دید لال کے لیے دید مجنو ہے ضرور میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا غلط بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سکا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھاپے میں آشی کے کہاں سے پیدا ہو گیا کبھی کہتا ابا جی لنگی باندھ لیجیے کپڑے دے دو میں دھولا لاؤں ارے بھائی میں تو خود ہی دھو لوں گا اجی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے ان میں جوئیں ڈھونڈتا خوب پٹرے پر چھینچ چھینچ کر صاف کرتا کچھ پیسے تو ضرور ساتھ لے لیے ہوں گے بڈھے کو جھانسا دے کر کچھ ادھر ادھر سے کھا لیتا مگر بڈھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور زوندہ کا زور دکھاتا چار پانچ مہینے بعد بڈھے نے کہا ارے لونڈے مجھے کیمیا آوے بادشاہ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا میں اب بادشاہ کے نام گالی دے کر اس کو بھی انکار کر دیا تجھے بتاؤں گا بادشاہ کی جان میں جان تو آ گئی مگر زبان سے اتنی سختی سے انکار کیا کہ کیمیا کی ایسی تیسی مجھے کیا کرنا مجھے تو تمہاری محبت نے مار رکھا آٹھ دس دن تک سب کا اصرار کرتا رہا بادشاہ انکار کرتا رہا ایک دن بڈھے نے کہا میں بڈھا ہو گیا یہ علم میرے ساتھ ہی چلا جائے گا کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں تجھے ضرور بتاؤں گا بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی اگر سے تو نے مجھے اپنا حال تو بتایا نہیں کون ہے کہاں سے آیا اب باجی کیا اپنا حال بتاؤں لا سی ہوں یوں ہی مارا مارا پھرتا ہوں گھر بھی بھول بھر گیا کہاں تھا اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنا لو غرض غرض میں تو آدمی گدے کو بھی بات بنا دیتا ہے یہ تو بارہ آدمی تھا ایک دن صبح ہی صبح سکا بادشاہ کو لے کر جنگل گیا اور بیس تیس پچیس تیس بوٹیاں اس کو خوب دکھائیں اور اسی سے توڑوائیں اور گھڑا کر اسی سے کیمیا بنوائی بادشاہ تو اس پر مری رہا تھا خوب غور سے دیکھا اور رات ہی کو بگ گیا اگلے دن سکا ماتھا ملتا رہ گیا کم وقت بہت ہی دھوکے باز تھا بے ایمان یوں کہے تھا مجھے تجھ سے محبت ہے انجان آدمی سے انجان آدمی سے تو کبھی منہ نہ لگائے اپنے تخت پر پہنچ کر انہی سنتریوں کو وہ پکڑ رہا ہے بادشاہ نے پوچھا ارے سکے سنا تجھے کیمیا آتی ہے اجی میاں آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا اگر مجھے کیمیا آتی تو میں مارا مارا پھرتا مگر پانچ چھ مہینے جس نے پاؤں دبائے ہو وہاں وہ کہاں چھپ سکتا تھا سکا اس کے منہ کو گھورتا رہا بادشاہ کے منہ کو بادشاہ نے کہا مجھے بھی پہچان لیا ستیہ نے کہا میاں خوب پہچان لیا بادشاہ نے کہا پھر یہ کیا کہہ رہا ستیہ نے کہا میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے یہ جملہ ہے یہ جملہ ہے اصل میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے بادشاہ بن کر نہیں آتی میاں کیمیا کے واسطے تو سکا بننا ضروری ہے سنا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا اسے بہت انعام دیا اگر آ شہر بھی میرا سنا ہوا نہیں میری طرف سے اضافہ ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے ہینا پتھر سے پس جانے کے بعد سکے نے بات تو بہت ہی صحیح اور پتی کی کہی خاک ساری توازو اور خوشامد سے جو ملتا ہے وہ بڑائے اور تکبر سے نہیں ملتا اس قسم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سن رکھے ہیں مگر سارے رسالے میں نمونے ہی لکھوائے ہیں مپندار جانے پدر گھر کسی یا بے سائی ہرگز بجائے رسی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ محنت جفا کشی پستی کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے اور انہیں بہت اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے من تواز اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے توازو کرے اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں یہاں تو توازو بھی اللہ کے لیے نہیں تھی غرض کے واسطے تھی مگر توازو اور سکے کے پاؤں دبانے نے کیمیا سکھا دی بہرحال یہ قصہ عبرت کے لیے حضرت رحمتہ اللہ علیہ بہت تاکید سے سنایا کرتے تھے آج چونکہ کل تو جمعہ موقع نہیں ملے گا میں نے کہا تھا حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس جزاء العمال کے آخر میں بہت گویا گر کی ایک بات لکھی ہے ویسے ساری باتیں حضرت کی اسی طرح کی ہیں حضرت خاتمے میں لکھتے ہیں وہ آپ جا رہے ہیں ہمیں زندگی میں کس طرح اپنے آپ کو بنا رکھنا ہے بعض اعمال خاتمہ بعض اعمال مخصوصہ کے بیان میں جو زیادہ مفید یا مضر ہیں یعنی فائدہ یا نقصان اور عوام کے شبات کا جواب یوں تو جتنی عبادتیں ہیں طاعت ہیں سب ضروری اور جتنی سیاحت ہیں سب مضر مگر بعض اعمال جو بمنزل اصول کے ہیں زیادہ اہتمام کے قابل ہیں فعلن یا ترکم یعنی گناہوں میں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو چھوڑنا ضروری نیکیوں میں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو کرنا ضروری ان کے اہتمام سے دوسرے اعمال کی اصلاح کی زیادہ امید ہے ان کو ہم دو فصلوں میں لکھتے ہیں پہلی اعمال مفیدہ کا بیان ایسی طاعت کا بیان جن کی حفاظت سے امید ہے کہ دوسری طاعت کا سلسلہ قائم ہو جائے ایک ان میں علم دین کا حاصل کرنا ہے ہاں کتابوں سے حاصل کیا جائے یا علماء سے بلکہ کتابوں سے حاصل کرنے کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے اور ہماری مراد علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں شریعت و حقیقت کے جامع ہوں اتباع سنت کے عاشق ہوں توسط پسند ہوں اعتدال اعتدار کریں افراد و تفریح سے بچتے ہوں خلق پر شفیق ہوں تعصب اور انعد یا بیجا حمایت اور دشمنی ان میں نہ ہو گو اس وقت بھی بے فضلی تالا اس قسم کے علماء بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جیسا ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے لا زال و طائفت من امتی منصورین علی الحق کے لا درحم من خزا مگر چند بزرگوں کا نام تبرکن اپنے رسالے میں لکھتے ہیں تاکہ غیر مذکورین کو مذکورین پر قیاس کر سکیں اور جن کی ایسی شان ہو ان کی صحبت سے مستفید ہو سکے پھر حضرت نے اپنے اس زمانے میں جس زمانے میں رسالہ لکھا تھا پہلا نام حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا ہے دوسرا حضرت حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علی کا ہے تیسرا سہارنپور میں مولانا ابو الحسن صاحب کا ہے تو چوتھا دیوبند میں حضرت شخلین کا ہے اور دیوبند میں حاجی عابد حسین صاحب کا امبالے میں حضرت سائیں توکل شاہ صاحب کا حضرت ہی نے حضرت ہی نے بعد میں جب یہ رسالہ دوبارہ چھپا ہوگا اس کے حادثے میں لکھا ہے افسوس اس وقت ان حضرات میں سے کوئی بھی زندہ ہے بارہ کہنے کا حاصل ہے کہ اہل اللہ ان کی صحبت کے اندر جانا ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبرا و نعمت عزما ہے اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹہ ضرور انتظام کرے اس کی برکات خود دیکھ لے گا یہ دیکھو روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ اب ہم تو سال میں دو دن کے سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا یہ بات بنتی نہیں بعض اعمال کا اہتمام اور ان کی برکات ایک ان میں سے نماز ہے جس طرح ہو سکے پانچوں وقتوں پابندی سے نماز پڑھتا رہے اور حتل انکار جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے نماز مت چھوڑنا کسی حالت میں اور بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آئے غنیمت ہے اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور رابطہ قائم رہے گا اس کی برکت سے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اس کی حالت درست رہے گی ان میں سلاد تنہا نلفا ون ایک دن ان میں ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا اور جو کچھ بولنا سوچ کر بولنا ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے اور ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہوں میرے تمام اقوال یعنی باتیں افعال اور اعمال اللہ کی نظر پر اس کی نظر ہے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے یہ تم نے کیوں کیا یہ کیوں بولا اور میں جواب سے عاجز ہو جاتا ہوں یہ تو محاسبہ اور مراقبہ اور ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے یہ توبہ استغفار کو لازم پکڑ لو روزانہ روزانہ اس کا اہتمام کرو اس کی بڑی برکات ہے سر نو میں استفر و ربک مین نو نا غفارا یورسلی سما علی مدرارا و وہ کم بیا مالی مبنینا و اجلکم انہارا منہارا وجالکم جنات جناتی میں جالکم انہارا بہارا یہ روزی کی برکت اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی روزانہ توبہ اور استفا لیکن سچا سچے دل سے خالی رسمی نہیں ایک بات یاد رہے اس کو تو بارہ ایک چیز ان میں سے جو ہے توبہ اور استفا جب کبھی کوئی لگزش ہو جائے توقف نہ کرے اس وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے اور تنہائی میں جا کر سدے میں گر کر خوب توبہ اور استغفار کرے اگر رونا آئے تو روئے ورنہ رونے کی سی صورت بنائے یہ پانچ چیزیں ہوئی علم صحبت علماء نماز پنجگانا قلت مخالطت کم میل جول محاسبہ اور مراقبہ توبہ اور استغفار انشاءاللہ ان تمام امور پنجگانا کی پابندی سے جو مشکل نہیں ہے تمام طاعت کا دروازہ کھل جائے گا بہت اہم چیز ہے پوری زندگی کے تجربے کی چیز حضرت نے لکھی ہے دیکھنے میں آپ کو معمولی ہے لیکن اگر اس کا اہتمام کر لیں گے تو یہ سمجھو ماسٹر کی آپ کے پاس آ گئی ہے دوسری فرض بعض گناہوں کے بیان میں جن سے بچنا ضروری ایسے گناہوں کے بیان میں کہ ان سے بچنے سے اللہ تعالی کے فضل سے قریب قریب تمام گناہوں سے نجات ہو جاتی ہے نمبر ایک ایک ان میں سے غیبت ہے اس سے طرح طرح کے دنیاوی اور اخروی مفاسد پیدا ہوتے ہیں جیسا ظاہر ہے اس میں آج کل بہت ابتلا ہے اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا شدید ضرورت نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے نہ اچھا نہ برا اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے یہ مجلس بازی جو ہے نا یہ اصل جڑ ہے ذکر کرے تو اپنا ہی کرے اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے ایک ان میں سے ظلم ہے خواہ مالی یا جانی یا زبانی مثلا کسی کا حق مار لیا چھوٹا یا بڑا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی کسی کی بے آبروئی بے عزتی کی ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا تکبر اوروں کو حقیر سمجھنا ظلم و غیبت وغیرہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کینا حسر غضب وغیرہ ایک ان میں سے غصہ کبھی نہیں یاد کہ غصہ کر کے پچھتا نہ ہوں کیونکہ حالت غضب میں قوت اقلیہ مغلوب ہو جاتی جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا جو بات نہ گفتنی نہ کہنے جیسی تھی وہ منہ سے نکلے گی جو کام نہ کرنے جیسا تھا ہاتھ سے ہو گیا بعد میں غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا کبھی کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی آدمی غصے میں تین تین طلاق دے دی بیوی کو زندگی بھر کا مسئلہ ہو ایک ان میں سے غیر محرم عورت مرد کے حق میں یا مرد عورت کے حق میں سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا غیر محرم عورت سے چاہے وہ رشتے داری کیوں نہ ہو وہ کوئی بھی ہو خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کے پسند تباہ کے مطابق اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی وضاقتہ یا کلام کو آہستہ اور نرم کرنا میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مصیبتیں پیش آتی ہیں یہ ہاتھ تحریر سے خارج ہیں انشاءاللہ کسی رسالے میں ضمن اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے ایک ان میں سے مشتبہ اور حرام کھانا اسی سے تمام ظلمات اور قدورات نفسانیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضا اور عروق رگوں میں پھیلتی ہے بس جیسی غذا ہوگی ویسا اثر تمام اعضا میں پیدا ہوگا اور ویسے ہی اعمال اس سے سرزد ہوں گے یہ چھ گنا ہیں جن سے اکثر گنا پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے سے انشاءاللہ اوروں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا بلکہ امید ہے کہ خود بخود اور گناہ چھوٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرما فرمائے ان چیزوں کا اہتمام ہو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنی زندگیوں کی قدر کر لیں یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی جو ماحول اپنا پہلے غلط تھا اس کے تو قریب بھی نہیں جانا اس سے اپنے آپ کو بچانا ورنہ جو کچھ محنتیں کی ہے وہ سب بیکار ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں وہ ہمارے جو ذکر کرنے والے احباب بہت